حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے اب تو لوگوں کو یہ خوف باقی نہیں رہا تو کیا اب بھی قصر کرنا جائز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اسی طرح حیرت ہوئی تھی جس طرح آپ کو ہوئی ہے تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم پر اللہ نے ایک صدقہ کیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹھ